کھڑا تھا ایک بہت بڑا محل پورے محل میں باوجود ان کا دیدار نہیں لوٹا سب لوگوں نے لگاتار دعائیں کی کچھ دنوں کے بعد ایک جہاز نے بندرگاہ پر آسرا ڈالا اور اس میں سے ڈاکٹر وزیر باہر آئے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ وہ تالاب پار کے ایک بادشاہ کے نجی حکیم ہے اور وہ مصر کے بادشاہ کی صحت کی جانچ کے لیے راضی ہے آپ کا مرض تو بہت برا ہے لیکن لا علاج بالکل نہیں ہے یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے میں ان کا دیدار واپس لا سکتا ہوں پر مجھے ایک خاص مرہم چاہیے ہوگا میں اس مرہم کے لیے آپ کو جو بھی چاہیے وہ سب لا کر دوں گا پر آپ کو میرے ابا کو درست کرنا ہی ہوگا جس مرہم کی مجھے ضرورت ہے وہ ایک سنہرے سر والی مچھلی کے آنسو سے بنے گی تمہیں وہ مچھلی بڑے تالاب کے آس پاس ملے گی میں یہاں سو دن تک ہوں اگر اس وقت تک تم مجھے وہ مرہم لا کر دے دیتے ہو تو میں تمہارے ابا کو شفا کر سکتا ہوں اگر تم وہ نکل پڑا وہ بڑا تالاب محل سے کوسوں دور تھا شہزادہ اور اس کے آدمی پوری کوشش میں لگے رہے اس مچھلی کو ڈھونڈنے کے لیے مہینوں گزر گئے پر وہ مچھلی نہیں ملی پھر دن ارے نہیں دن ختم ہونے میں تو صرف ایک گھنٹہ رہ گیا ہے اگر مجھے مچھلی مل بھی گئی تو بھی میرے محل پہنچنے تک تو ڈاکٹر وزیر وہاں سے جا چکے ہوں گے پر میں ہار نہیں مانوں گا ایک آخری بار میں تالاب میں ڈبکی لگاؤں گا اور اس طرح اس نے ڈبکی لگائی اس بار اس کا نصیب اچھا تھا اور سنہرے سر والی مچھلی مل گئی اس نے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا اور اسے ایک پیالے میں ڈال کر رکھ دیا پر جیسے ہی وہ اپنے آدمی کو بلا کر واپس چلنے کی تیاری کرنے ہی والا تھا وہ مچھلی کو دیکھ کر ذرا بھی ہل نہ پایا وہ مچھلی اسے رحم دل آنکھوں سے دیکھ رہی تھی ڈاکٹر وزیر کے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس مچھلی کو مار دیں گے اور اس پر طرح طرح کی پرکھ کریں گے میں یہ نہیں کر سکتا میں ہر ایک سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں پر اگر میں نے اپنی امی ابا سے کچھ سیکھا ہے تو یہ کہ کسی بھی معصوم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اس نے مچھلی کو پانی میں واپس چھوڑ دیا اور محل کی اور نکل پڑا اسے پتا تھا کہ اس کی اس رحم دلی کو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے تم نے مچھلی کو جانے دیا تمہاری سب لوگ جانتے تھے کہ اس بادشاہت میں رہا ہے نہ واپس بلایا جاتا ہے پر شہزادہ حکم مان کر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا اس رات بیگم چپکے سے اپنے بیٹے سے ملنے آئی میرے بیٹے تمہارے ابا اس وقت غصے میں ہیں مجھے پتا ہے ایک بار شانت ہونے پر انہیں اپنے کیے پر توبہ ہوگا تمہیں فوراً محل سے نکلنا ہوگا میں نے تمہارے لیے سارے انتظام کر دیے ہیں لیکن امی مجھے علم ہے کہ میں بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہوں پر بادشاہت کے پاس اکلوتے تم ہی ہو مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہوگی شہزادے کو ایک خفیہ راستے سے لے جایا گیا جو ندی کی طرف کھلتا تھا ایک کشتی پہلے سے ہی وہاں ان کا انتظار کر رہی تھی اس نے اداس ہو کر اپنی امی کو الوداع کہا اور سفر پر چل پڑا پوری رات سفر کرنے کے بعد وہ ایک بندرگاہ پر آرام کرنے کے لیے رکا جیسے ہی وہ پھل خریدنے کے لیے ایک دکان کے پاس گیا ایک عربی اس کے پاس آیا جناب کیا آپ یہاں نئے ہیں جی ہاں آپ کون ہیں میں ایک غریب آدمی ہوں کام کی تلاش میں کیا آپ کو ایک غلام کی ضرورت ہے ویسے میں تمہارا استعمال کھینے کے لیے کر سکتا ہوں پر میں تمہارا ہرزانہ کیسے دوں گا آپ مجھے سال کے انت میں کتنا بھی ہرزانہ دے سکتے ہیں جناب شہزادہ بہت خوش تھا کہ کوئی تو ساتھ ملا اس لمبے سفر کو کاٹنے کے لیے اس نے ضرورت کا سارا سامان خرید لیا اور اپنے عربی ہمراہی کے ساتھ وہ سفر پر نکل پڑا کافی ہفتوں تک کھینے کے بعد وہ ایک بندرگاہ پر پہنچے وہاں ایک چھوٹا سا محل دکھائی دے رہا تھا ہمیں یہی رک جانا چاہیے جناب ہم آپ کے محل سے کافی دور آ چکے ہیں اور عمر بھر ایسے ہی تو کھیتے نہیں رہ سکتے ہیں نا ہمیں کہیں تو بس جانا ہوگا تاکہ ضرورت کے وقت آپ کی بادشاہت کے لوگ آپ کو واپس ڈھونڈ سکیں <laughs> لگتا ہے تمہیں پورا یقین ہے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے بس ایسے ہی حضور شہزادہ اور وہ عربی بندرگاہ پر اترے اور محل کے آس پاس گھومنے لگے یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی انہیں آرام کرنے کے لیے ایک آرام گاہ ملا جہاں انہوں نے سرائی والے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کیا سرائی والے نے انہیں بتایا کہ بادشاہ اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا تھا وہ شہزادی کے ہنر کے بارے میں انہیں بتا رہا تھا عربی نے غور فرمایا کہ شہزادہ اس اس شہزادی کے بارے میں سن کر ہی کی محبت میں پڑ گیا تھا جناب آپ کو شہزادی سے ملنا چاہیے نہیں نہیں ایسا مت کرو وہ دراصل او رہنے دو مجھے یقین ہے میرے آقا بھی یہی چاہتے ہیں جناب آپ کو جانا ہی چاہیے تم صحیح کہہ رہے ہو میں کل ہی وہاں چلا جاؤں گا اگلے دن جیسے طے تھا شہزادہ پوری ہمت کے ساتھ محل میں داخل ہوا وہ پوری رعایت کے ساتھ بادشاہ کے پاس گیا اور آداب کیا بادشاہ سلامت میں یہاں پر آیا ہوں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے ایسا کیا ٹھیک ہے میں نکاح کی تیاریاں کرواتا ہوں ہاں میں سمجھ سکتا ہوں بادشاہ سلامت کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ میں کون ہوں کیا فرق پڑتا ہے تم ویسے بھی شادی کے بعد بارہ بجنے تک زندہ کہاں رہو گے تمہیں پتا ہے نا نہیں بادشاہ سلامت لگتا ہے میں کسی بہت ہی اہم خبر سے بے خبر ہوں برائے کرم آپ مجھے بتانا چاہیں گے خیر تمہیں بتا دوں میری بیٹی کی شادی اب تک ایک سو بیانوے لوگوں سے ہو چکی ہے پر کوئی بھی شادی کے بعد بارہ بجنے تک زندہ نہیں رہ پایا تم چاہو تو اس رائے پر اور کچھ وقت کے لیے سوچ سکتے ہو شہزادے نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر بنا کسی جھجک کے اگلے دن شادی کے رسم کے لیے پھر سے لوٹنے کا وعدہ کیا فی الحال اس آرام گاہ میں یقیناً آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے جناب ہم اس کا روبرو مل کر کریں گے شادی کی تیاری بہت ہی غذب کی تھی ایک اور پورے محل کو سجایا گیا تھا اور دوسری اور پچھواڑے میں شہزادے کی قبر کھودی جا رہی تھی ہر ایک کو یقین تھا کہ ضرور یہ وہ ایک سو ترانوے شادی کے بعد کھڑی میں بارہ بجنے ہی والے تھے شہزادہ ٹھیک شہزادی کے سامنے ہی بیٹھا تھا ایک بڑی کرسی پر شہزادی کو علم ہی نہیں تھا عربی بھی اسی کمرے میں الماری میں چھپا ہوا ہے وہ تعینات کو ایک لمبا چمکیلا سانپ شہزادی کے آستین سے باہر نکلا ویسے تو شہزادہ چڑھائی کے لیے تیار تھا لیکن تبھی اچانک کچھ ہوا فوراً گانا شروع ہو گیا شہزادہ دیکھ سکتا تھا کہ سانپ قریب آ رہا ہے لیکن وہ اور شہزادی کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے یہ اس گانے کی وجہ سے تھا ہر کوئی اسے سن کر بے سدھ تھا پر کسی طرح عربی چوکن نہ تھا وہ الماری سے فوراً لپکا اور اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا گانا اسی وقت رک گیا شہزادہ اور شہزادی سے ڈبے میں گانے کا اثر آخر کیوں نہیں ہوا اس سے کیا فرق پڑتا ہے شہزادہ آپ حفاظت سے ہیں بس یہی ضروری ہے شہزادی کے اوپر سے آفت اتر گئی شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے کو پا کر خوش ہوئے اور گلے لگا کر خوب روئے اور یہ کافی نہیں تھا کہ کچھ دن بعد ایک خبری محل میں آیا وہ شہزادے سے ملا اور ایک خوشخبری بادشاہ سلامت کا دیدار واپس آ گیا ہے بیگم نے انہیں آپ کے جانے کی خبر دی اور بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ اور شہزادی واپس آئیں فوراً تیاریاں ہونے لگیں رازی خوشی شہزادی شہزادہ اور ان کا عربی ہمراہی بادشاہ کو الویدا کہہ کر چل پڑے ان کے پہنچتے ہی مصر میں خوشیاں چھا گئیں کئی دنوں تک وہ جشن چلتا رہا پر جلد ہی عربی کے جانے کا وقت ہو گیا تھا پر کیوں؟ تم یہاں پر رک سکتے ہو میں نے تو تمہیں کبھی بھی غلام نہیں سمجھا تم میرے دوست ہو یہ آپ کا بڑپن ہے جناب بالکل وہی ہنر جو مجھے آپ کے پاس لے کر آیا میں کچھ سمجھا نہیں اب مچھلیوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے جناب مچھلیوں کی ہاں میں وہی سنہرے سر والا مچھلی ہوں جس کی جان آپ نے بچائی تھی اور اب جب آپ اپنی بادشاہت میں واپس آ چکے ہیں مجھے اپنی بادشاہت میں جانا ہوگا میں ہمیشہ آپ کا دوست رہوں گا شہزادہ میں آپ کی حفاظت کے لیے ہر پل آس پاس رہوں گا